حضرت مجھے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر جانور ذبح کیا جائے اور بے خیالی میں وہ بسم اللہ علیہ اکبر یہ کہنا بھول گیا تو اس کا گوشت حلال رہے گا کیا مسئلہ ہاں تشریف رکھی ہمارے امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا تو جانور حلال ہے جان کر کے اگر اس نے نہیں پڑھا اب جانور حلال نہیں ہوگا ٹھیک ہے بس آپ آپ دوسرا کیا اور اور بھی پوچھ رہے ہیں چلیے ایسا جانور جس کی کھال وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے ہاں۔ اگر اس کو ذبح کیا گیا تو کیا کہہ رہے ہو بھائی ذرا کوئی ترجمہ کرو بھائی یعنی کوئی ایسا جانور ہاں۔ جس کی کھال یا ہڈی وغیرہ استعمال کرنی جائز ہے تو اس کو اگر ذبح کیا جائے ہاں تو اس میں نیت کرنی ضروری ہے نہیں نہیں سمجھا نہیں میں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں اس کو تو ذبح کر سکتے ہیں اصل میں ذبح کا ایک تصور یہ ہے بیٹھیا جیسے کوئی بلی بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے اب اس کو پتھر مار مار کر کے ماریں تو اذیت ہوگی تو ایسی بلی کو ذبح کر دیا جائے تاکہ اس پر اس کی موت جو ہے وہ آسان ہو جائے تو اگر کسی جانور کی کھال استعمال کرنی ہے تو اس کو ذبح کیا جائے لیکن ہمارے امام کے نزدیک فقہ حنفی میں کوئی مرے ہوئے جان کر جانور کی بھی کھال نکال لی جائے سوائے خنزیر اور وہ صحیح طریقے سے دباغت ہو جائے دباغت سمجھتے ہیں نا آپ کے جو کھال کو استعمال کرنے کا سسٹم ہے کسی زمانے میں دیسی سسٹم بھی تھا اب تو خیر بہت بڑے بڑے ٹینڈری اور بڑے بڑے کارخانے کھل گئے اگر دباغ دباغت کرنے میں کھال سوکھ جائے اور سوکھنے کے بعد اس کو استعمال کیا جائے تو سوائے خنزیر کے تمام کھال ہمارے لیے جائے